السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانیوں کے ساتھ کبھی کبھی مزیدار باتیں بھی آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایسی ہی کچھ باتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں سورت النور میں یعنی کہ اٹھارہویں سپارے میں اٹھارہویں سپارے میں سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے گھر میں کس طرح سے رہنا ہوتا ہے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوا کریں یعنی کہ اگر آپ کہیں کھیل رہے ہیں گلی میں اور کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو ایک دم سے نہیں اندر چلے جاتے اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کسی کا کمرہ بند ہے آپ کے دادا دادی کا یا چچا چچی کا یا پھپھو کا یا خالہ کا یا نانا نانی کا یا آپ کے امی ابو کا تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہونا ہے جب تک آپ کو اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے انہوں نے کہا کہ جب کہیں داخل ہونے لگے کسی کے کمرے میں یا کسی کے گھر تو سب سے پہلے کہیں السلام علیکم پھر پوچھئے کیا میں اندر آ جاؤں اور پھر جب اجازت مل جائے اندر سے کوئی کہہ دے کہ ہاں اندر آ جائیے تو پھر اندر داخل ہوں ایسے نہیں کہ السلام علیکم کہا تو ایک قدم اندر رکھا کیا میں اندر آ جاؤں تو دوسرا قدم اندر رکھا اور ہم گھر کے اندر ایسے نہیں جب تک اجازت نہ ملے تب تک ہم اندر نہیں داخل ہو سکتے اور پھر اگر اجازت نہ ملے اور وہ کہیں کہ نہیں آپ ابھی ہمارے گھر نہیں آ سکتے تو پھر آپ واپس چلے جائیے بغیر ناراض ہوئے اور بغیر برا منائے کیونکہ جب آپ نے اجازت لی ہے تو پھر اگلے آپ کو ہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اور بات بھی جب ہم کسی کے گھر میں جائیں مہمان بن کے یا ہم کسی کے کمرے میں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے غور غور سے آنکھیں گھما گھما کے ہر چیز کو غور سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ پیارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جہاں جائیں وہیں بیٹھے رہیں ایسا نہیں کہ جا کے الماریاں کھولیں یا دراز کھولیں یا جو انہوں نے چیزیں رکھی ہیں انہیں ہم چھیڑیں یا بغیر پوچھے ان کے کسی کمرے میں چلے جائیں ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کی ٹو لینا یعنی کہ کسی کے بارے میں کوشش کرنا کہ الماری میں گھس کے دیکھیں کہ یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے یا انہوں نے اپنے کون کون سے کھلونے رکھے ہوئے ہیں یا ان کے پاس کتابیں کیسی ہیں یا یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی کھانے پینے کی چیز کہیں چاکلیٹ تو نہیں چھپا کے رکھی ہوئی ایسے کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے اور جو ایسے کرتا ہے اسے کوئی پسند بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو ایک دوسرے سے چڑ نہ ہو کیونکہ اگر ہمیں محبت ہوگی تو ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہوگا تو جو ناراض ہے وہ بھی نہیں خوش ہو سکتا اور جس سے ناراض ہے وہ بھی نہیں خوش ہو سکتا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب لوگ ہنسی خوشی پیار محبت سے رہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بچے اور بچیاں بڑے ہو جائیں یعنی کہ دس گیارہ سال کے ہو جائیں تو وہ کبھی بھی کسی کے بھی کمرے میں چاہے اپنے گھر میں ہی اجازت کے بغیر نہ جائیں اور تین ایسے وقت ہیں جب سب کو اجازت لینی ضروری ہے اور وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے یعنی کہ رات ہی ہوتی ہے فجر تو صبح صبح ہو جاتی ہے نا اور پھر اس کے بعد دوپہر کو جب آرام کر رہے ہوں اس کو کہتے ہیں قیلولہ جو دوپہر کی نیند ہوتی ہے اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ رات کی نیند کے دوران جب کسی کو کسی کے کمرے میں جانا پڑے تو وہ کھٹکھٹائے اجازت لے اور پھر جائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تین ایسے وقت ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پردے کے وقت ہیں اور اگر کوئی ایسے ہی چلا جائے بغیر اجازت کے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے اور فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں یاد ہے نا وہ والے فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھنٹی بجائے یا دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر سے آواز آئے کون تو وہ اپنا نام بتائے میں نہیں کہے ایک دفعہ پیارے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے اور جب انہوں نے کہا کہ کیا میں اندر آ جاؤں تو پیارے نبی نے پوچھا کون انہوں نے کہا میں پہلے نبی نے کہا میں کون اللہ تعالیٰ نے تمہیں نام دیا ہے اپنا نام بتاؤ اس طرح میں پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میں میں نہیں کرتے یہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم ہیں دروازہ کھولیے اپنا نام بتانا چاہیے یہ سنت کے آداب ہیں اچھے ساتھیوں صورت نور میں نور کا مطلب جانتے ہیں نا آپ روشنی اور بھلا اس کا نام نور کیوں ہے سنتے ہیں صورت نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی مزے کی بات ہمیں بتائی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ خود کیسے ہیں ہم تو نہیں جانتے نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سوچ سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اور ایک آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت النور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کیسے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں یعنی کہ روشنی ہی روشنی اور وہ روشنی کیسی ہے بھلا وہ روشنی ایسی ہے جیسی ایک چراغ جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہو طاق یعنی کہ جیسے شیلف ہوتی ہے جو دیوار میں بنی ہوتی ہے یا دیوار کے اوپر بنی ہوتی ہے اس طرح کے طاق میں ایک چراغ رکھا ہے اور وہ چراغ یعنی کہ لیمپ چراغ ایسے لیمپ کو کہتے ہیں لالٹین کو کہتے ہیں جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے بلد نہیں جل رہا ہوتا اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے یعنی کہ طاق کے اندر چراغ ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی بوتل میں رکھا ہے اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ آپ دیکھیے کہ چراغ بھی جل رہا ہے پھر شیشے کی بوتل جو ہے وہ بھی چمک رہی ہے تو کتنی زیادہ چمک ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شیشے کی بوتل جو چمک رہی ہے اور جو چراغ جل رہا ہے وہ ایسے تیل سے جل رہا ہے جو خود بخود جلتا جاتا ہے یعنی کہ اسے کسی ماچس کی یا لائٹر کی یا کسی موم بتی کی ضرورت نہیں کہ وہ جلے ہمیں اسے آگ نہیں دینی پڑے گی اس میں کوئی سیل نہیں ڈلتا اس میں کوئی پٹرول نہیں ڈلتا اس میں ایسا تیل ہے جو خود بخود جلتا جاتا ہے اس لیے کہ وہ چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے کبھی بھی نہیں بجھتا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ ایک بہت ہی مبارک پاک درخت کا ہے زیتون کے درخت کا اور وہ زیتون کا درخت اور اس کا تیل ایسا ہے جو نہ شرق میں پایا جاتا ہے اور نہ غرب میں پایا جاتا ہے یعنی کہ وہ درمیان میں ہے کیونکہ اگر وہ شرق میں ہو تو اسے دن کے آخری حصے میں سورج کی روشنی نہ پہنچے اور اگر وہ غرب میں یعنی کہ ویسٹ میں ہوں تو اس کو دن کے شروع کے حصے میں نہ روشنی پہنچے مگر وہ زمین کے درمیان میں ایسا درخت ہے جس کے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے جس کے اوپر ہر وقت روشنی رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور اور نور کی طرح ہے یعنی کہ نور پر نور روشنی پر روشنی اتنی زیادہ اتنی زیادہ جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ بڑھتی جائے کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں ہر کسی سے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پیار اتنا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا اچھا بنایا ہے انہوں نے اتنی پیاری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نور اسی کو ملتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور اللہ تعالیٰ کے پیار کا نور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نور ہی نور بھر دے کس کا بھلا اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور کچھ مزیدار باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ